اقبا بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پر کچھ ایسی آیتیں نازل کی ہیں کہ ان جیسی آیتیں کہیں دیکھی نہ گئی ہیں وہ ہیں سورہ ناس آخر تک اور سورہ فلق آخر تک جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو سڑسٹھ یہ حدیث صحیح ہے